سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو بلانے کے لیے آدمی کا بھیجا جانا اس آنے والے کے لیے اجازت کے معنی میں ہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو نواسی